welcome to visual programming last lecture میں ہم نے structuring and deploying and application کے بارے میں بات شروع کی تھی ہم نے ڈپلائنگ کے بارے میں کلک ونس اور انسٹالر کو کمپیئر کیا اور اسٹرکچر کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ونڈو کیا ہوتی ہے ڈائلاگ ہم کس ونڈو کو کہتے ہیں پھر ڈائلاگس میں کامن ڈائلاگ باکسز اور کسٹم ڈائلاگ باکسز کیا ہوتے ہیں موڈلیس اور ماڈل ڈائلاگس کیا ہوتے ہیں ملٹیپل ونڈوز کی properties owned windows parent windows children windows اور اپلیکیشن کلاس کا کیا کنسیپٹ ہے میسیج لوپ کہاں کنٹرول ہو رہا ہے میسیج لوپ کو یو آئی تھریڈ ایک کیسے بنا سکتے ہیں ملٹیپل کیسے بنا سکتے ہیں آف کورس ہم نے ملٹیپل بنانے کی بات کی کر کے نہیں دیکھا کیونکہ پریکٹیکلی ساری اپلیکیشنس میں ایک ہی یو آئی تھریڈ ہوتا ہے یو آئی تھریڈ پہ چیزیں انووک کرنا کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ساری ڈسکشن ہم نے لاسٹ ٹائم کی آج ہم نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس کی بات کرنے لگے ہیں مثلاً ایکسپلورر یا فوٹو اپلیکیشنس جیسے photo browsing applications media gallery یہ ساری اپلیکیشنس نیویگیشن بیسڈ ہوتی ہیں یا آپ موسٹلی اسمارٹ فون اپلیکیشنس کو جو ادر دین گیم اپلیکیشنس ہیں وہ نیویگیشن بیسڈ ہوتی ہیں نیویگیشن بیسڈ سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک ایک پیج ایک یوزر انٹرفیس سے کچھ ایکشن کر کے ایک دوسرے انٹرفیس پہ جاتے ہیں وہاں سے کسی تیسرے انٹرفیس پہ جاتے ہیں and then you can actually come back تو there is a concept of navigation اور یہ کنسیپٹ آف نیویگیشن آپ ٹوٹلی خود بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک یو آئی ٹوٹلی ہڈن ہے فریم اور اسے آپ شو کرتے ہیں اور اور آپ ڈبلیو پی ایف کی بلٹ ان سپورٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دیر از نو سنگل سوئچ کہ آپ کہہ دیں یہ میری پوری اپلیکیشن نیویگیشن بیسڈ ہے یا نہیں ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک نارمل اپلیکیشن میں ایک وزٹ بنائیں وزٹس کیا ہوتے ہیں wizards is a dialog box جس میں ملٹیپل یوزر انٹرفیسز ہیں ملٹیپل آپ پیسز آف انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور وہ نیکسٹ نیکسٹ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ لینا چاہتے ہیں یوزر بیک کر کے کوئی چیز چینج بھی کر سکتا ہے نیکسٹ کر کے آ سکتا ہے اکثر جو انسٹالیشنس ہیں انسٹالر انٹرفیسز وہ ایک وزٹ کی فارم میں ہوتے ہیں which is just a navigation based window تو آپ صرف ایک وزٹ بنانا چاہتے ہیں کسی آپریشن کا اس کے متعلق ڈفرینٹ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو نیویگیشن چاہیے یہ آپ کی پوری application in a sense navigation application ہے like our photo gallery application کہ آپ فوٹوز چوز کرتے ہیں فولڈرس میں جاتے ہیں ایک فوٹو کی انفارمیشن دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کتنی نیویگیشن یوز کرنا چاہتے ہیں کی اگر آپ کو کی جو چیز ہے وہ کیا چینج کرنی ہوگی کہ جو کچھ آپ ایک ونڈو میں کرتے ہیں وہ آپ اب ایک پیج میں کریں گے اور پیج اور ونڈو میں کیا فرق ہے کہ page in itself display نہیں ہو سکتا page is everything except the border and non client area وہ بیچ کا کانٹینٹ ہے پیج کہیں ہوسٹ ہوگا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ونڈو ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک پیج اور کنٹینٹ ہوتا ہے اور اس کا ہوسٹنگ انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے جب کہ اب ہم بات کر رہے ہیں ایک پیج کو آپ سیپریٹلی بنا لیں جس کو آپ کو ایکسپلسٹلی کہیں ہوسٹ کرانا ہو یعنی وہ پیج شو کہاں ہوگا تو آئیڈیا یہ ہوگا کہ آپ جتنے مرضی ملٹیپل پیجز بنا لیں اور ان ملٹیپل پیجز کو آپ ون ایٹ اے ٹائم کسی ہوسٹ ونڈو میں شو کریں ہوسٹ ونڈو آپ کی کیا ہو سکتی ہے دو آپ کے پاس آپشن ہیں ایک نیویگیشن ونڈو کی اور ایک فریم کی ان دونوں کے ڈفرینسز پہ بھی ابھی بات کرتے ہیں لیکن آئیڈیا کیا ہوا کہ آپ کے پاس نیویگیشن کنٹینرس ہیں نیویگیشن ونڈو یا نیویگیشن فریم یہ دونوں نیویگیشن کنٹینرس ہیں جو نیویگیشن کو کنٹین کر سکتے ہیں جو نیویگیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے اندر آپ کا کنٹینٹ پیجز میں ہے ایک پیج ایک سنگل پیج اسی طرح سے جیسے آپ کی ونڈو ہوتی تھی اور اس کے اندر اس کا یوزر انٹرفیس ہے جو بھی آپ زیمل میں ڈیفائن کرتے ہیں ایک پیج کے لیے بٹنس ہو سکتے ہیں لسٹ باکسز وہ اب آپ ونڈو کے بجائے پیج میں کر رہے ہیں اور اس پیج کو اگر آپ صرف صرف ایک پیج بنائیں اسے ایک نیویگیشن ونڈو میں ہوسٹ کر دیں تو آپ کو جو پریکٹیکلی ڈفرینس پڑے گا وہ ایکچولی صرف ایک بیک فارورڈ بٹن کا پڑے گا جو ڈسیبلڈ ہوگا ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں ہوگا فرق کب پڑے گا جب ہم ملٹیپل پیجز بنائیں گے اور ان کے درمیان ایکچولی نیویگیٹ کریں گے نیویگیشن ونڈو بائی ڈیفالٹ آپ کو ایک نیویگیشن بار دیتی ہے فریم آپ کو بائی ڈیفالٹ نہیں دیتا فریم میں بھی آپ اس نیویگیشن بار کو شو کر سکتے ہیں ان کے جو زیادہ ڈفرینسز ہیں وہ زیادہ سٹل ہیں کہ کہاں پہ کیا یوز کرنا چاہیے بٹ ہم ان جنرل یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو ایک ٹاپ ٹاپ لیول یوز کرنا ہے تو آپ نیویگیشن ونڈو یوز کریں اگر آپ کو ایک ایک لارجر ایریا کے اندر ایک اسمالر نیویگیشن بیسڈ ایریا دینا ہے تو آپ فریم یوز کریں آپ کا فریم میں جو اس کے بیک بیک اور نیکسٹ کی اونرشپ ہے وہ کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے سیٹل ڈفرینسز ہیں بٹ کی آئیڈیا یہ یاد رکھنا ہے نیویگیشن ونڈو جب آپ کی top level window navigation based ہے فریم جب آپ کا کوئی area smaller area navigation based آپ بنانا چاہتے ہیں لیٹ سے آپ مین ونڈو کے اندر ادھر ایک اسمالر ایریا بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ایک وزٹ بنے یعنی نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ کر کے آپ کوئی چیز کریں تو آپ اس کے لیے ایک فریم یوز کر سکتے ہیں فریمس اور نیویگیشن ونڈوز یہ دونوں ہوسٹ کیا کرتی ہیں پیجز کو one page at a time تو فار ایگزامپل آپ ایک وزٹ بنانا ہے تو آپ ایک پیج ہوگا اور اس کے نیچے آپ یہ نیکسٹ اور پریویس کے بٹنس ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیپ کنٹرول کا فیل دینی ہے آپ ٹاپ پہ ایک ٹیپ کنٹرول ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پیجز سوئچ کر سکتے ہیں بٹ ان دا اینڈ یہ سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں نیویگیٹ کرنے کے ایکچولی نیویگیٹ کیسے کریں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا ایک پیج ہے جس کے اندر آپ کا سارا کانٹینٹ ہوگا which is just like a window except its border and its menu bar and stuff اور ایکچوئل یہ جو بارڈر اور یہ چیزیں یہ کہاں سے آئیں گی یہ ایک نیویگیشن ونڈو سے آئیں گی یہ نیویگیشن کنٹینرس آپ کو کیا سپورٹ دے رہے ہیں یہ آپ کو ہسٹری دے رہے ہیں نیویگیشن کی لیٹ سے آپ نے ملٹیپل پیجز بنائے اور یوزر ان کے درمیان بیک نیکسٹ کر کے ڈفرینٹ آرڈر میں گیا ہے تو ان کی ہسٹری بھی یہ مینٹین کریں گے آپ وہ ہسٹری یوزر کو ایکسپوز کریں تھرو بیک فارورڈ بٹنس یا بیک فارورڈ بٹنس ڈسیبل کر دیں یہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے لیکن یہ نیویگیشن کنٹرول نیویگیشن کنٹینرس آپ کو وداؤٹ اینی ایفرٹ ایک جرنل بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کے بیک اینڈ فورتھ کیا ہسٹری رہی ہے یہ آپ کو نیویگیشن کی سپورٹ دیتے ہیں یہ آپ کو نیویگیشن ریلیٹڈ ایونٹس دیتے ہیں جن کو آپ ہک کر سکتے ہیں کس وقت نیویگیشن کس پیج سے کس پیج پہ ہو رہی ہے یا اسٹارٹ ہو رہی ہے اینڈ ہو رہی ہے کوئی پیج لوڈ ہو رہا ہے یا ان لوڈ ہو رہا ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ پیج اور نیویگیشن ونڈو کو ڈکلیئر کرتے ہیں نیویگیشن ونڈو کو ہم یہاں پہ ہم نے ڈکلیئر کیا ہے اور اس میں ہم نے اس کو یعنی جسٹ اس کے اندر کوئی کانٹینٹ نہیں ہے یہ نیویگیشن ونڈو کے ٹیگ کے اندر اسے ڈکلیئر کر دیا اور اس ایپلیکیشن کا جو startup U R I ہوگا وہ اس نیویگیشن ونڈو والی زیمل کو eh, کو پوائنٹ کرے گا یعنی وہ اب جو مین ونڈو ڈاٹ زیمل کے بجائے یہ جو نیویگیشن ونڈو والی ہماری زیمل فائل ہے یہ ہماری overall higher level window ہوگی اور پھر ہمارے پیجز کس طرح سے ڈیفائن ہوں گے یہ ہم نے ایک پیج ڈیفائن کیا ہے جس میں ہم نے اسے کلاس دی ہے photo gallery dot main page اور اس کے اندر اب وہ سارا کانٹینٹ آ جائے گا اور اس کا ہم نے ایک لوڈیڈ ایونٹ بھی ہوک کیا ہے یہ لوڈیڈ ایونٹ تب ہوگا جب یہ پیج لوڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم اپلیکیشن اسپیسیفک وہی کانٹینٹ جو پہلے مین ونڈو میں ڈالا تھا وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ چینجز کرنے سے جیسے ہم نے بات کی تھی ہماری لیٹ سے فوٹو گیلری اپلیکیشن میں ہم نے یہ چینجز کی اور صرف یہ ہوا بیک اور نیکسٹ کے ڈسیبلڈ بٹنس آ گئے جنہیں ہم ہائڈ بھی کر سکتے ہیں ادر دین دیٹ یہ اپلیکیشن بالکل ویسے ہی لگ رہی ہے ویسے ہی ورک کر رہی ہے جیسے پہلے کر رہی تھی آف کورس نیویگیشن کا فائدہ کب ہوگا جب ہم ایڈیشنل پیجز لائیں گے اور ایکچولی ان کے درمیان نیویگیشن ہوگی آن کلوزنگ اور آن کلوزڈ ان دو کے علاوہ یعنی آن کلوزنگ اور آن کلوزڈ یہ دو ایونٹس یعنی کلوزنگ ایونٹ کلوزڈ ایونٹ یا اگر پروٹیکٹیڈ ممبرس کی بات کریں تو آن کلوزنگ اور آن کلوزڈ ان کے علاوہ باقی سارے ایونٹس پیج اور ونڈو کے سیم ہیں یعنی پیج بھی وہ سارے ایونٹس دیتا ہے جو ونڈو دیتی ہے بٹ پیج میں کلوز ہونے کا کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ کلوز آپ کی نیویگیشن ونڈو ہو رہی ہے ایک پیج لوڈ یا ان لوڈ ہوتا ہے بیکاز آف نیویگیشن بٹ وہ کلوز نہیں ہوتا یہی نیویگیشن آپ جو ابھی تک ہم نے نیویگیشن کنٹینر میں بات کی ہے جو پیجز کے درمیان ہم کہہ رہے ہوتی ہے یہ پیجز کے ساتھ آپ even plain H T M L files میں بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا لیٹ سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ہیلپ بٹن کلک ہوتا ہے براؤزر میں آپ کا ہیلپ کھل گئی کسی یو آر ایل پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ہیلپ بٹن بتایا پریس کیا اور ساتھ ہی سیم ونڈو کے اندر آپ کی ہیلپ اوپن ہو گئی اور آپ نے بیک کیا اور آپ کی اوریجنل اباؤٹ ڈائلگس جس میں ہم ہیلپ بٹن کر رہے تھے وہ اپیئر ہو گیا یہ کیسے پاسبل ہوگا یہ صرف نیویگیشن بیسڈ ونڈو میں پاسبل ہوگا تو اب ہم نے بات کی ہے کہ پیجز کے علاوہ normal H T M L files U R Ls کے درمیان بھی نیویگیشن ہو سکتی ہے ہم پیج ٹو پیج نیویگیٹ کر سکتے ہیں ہم page to H T M L کر سکتے ہیں اور ایس ٹی ایم ایل میں آ گئے تو H T M L to H T M L links work کریں گے اور from H T M L back to page ہم بات کریں گے یہ ساری نیویگیشنس کی بات کریں گے ایکچولی کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں بٹ ایک نیویگیشن کنٹینر ادھر ایٹ اے ٹائم ایک پیج کنٹین کر رہا ہوگا اور an H T M L document جیسے ہم نے ویژول اسٹوڈیو کا انٹرفیس بنایا تھا زیمل میں اس سے سملر جس میں ڈاکیبل پینلس بنائے تھے اس میں ایک اسٹارٹ پیج تھا جس میں ایون ایکچوئل ویژول اسٹوڈیو میں وہ اسٹارٹ پیج ایک H T M L page ہوتا ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ یوزنگ اے کنٹینر کس طرح سے بنا سکتے ہیں یوزنگ اے نیویگیشن کنٹینر جب آپ کسی پیج میں ہوتے ہیں اور آپ کو اپنا کنٹیننگ ایلیمنٹ چاہیے یعنی ادھر اے نیویگیشن ونڈو اور فریم یعنی دو ہی چیزیں جو پیج کو کنٹین کرتی ہیں جو پیج کو ہوسٹ کرتی ہیں ادھر اے نیویگیشن ونڈو اور فریم تو آپ اس کے لیے ایک نیویگیشن سروس کی کلاس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں نیویگیشن سروس کی کلاس کے لیے آپ navigation service dot get navigation service کر سکتے ہیں اور اسے پیج پاس کر دیں یعنی ایک پیج ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے navigation service dot get navigation service for this page اور اس کے پاس سارے ہوسٹ رجسٹر ہوتے ہیں تو وہ بتا دے گا کہ اس پیج کی کنٹیننگ نیویگیشن ونڈو یا کنٹیننگ فریم کون سا ہے اور وہ ہمیں کیوں چاہیے لیٹ سے ہم نے اس پیج پہ دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے تو ہمیں نیویگیشن کنٹینر کو کہنا پڑے گا اور اس نیویگیشن سروس کو گیٹ کرنے کے لیے ایک کوئکر طریقہ بھی ہے کہ ہر پیج کی ایک نیویگیشن سروس نام کی پراپرٹی ہے تو actually this dot navigation service سے ہم جو کنٹینر ہے اسے اس پہ ڈفرینٹ میتھڈس کال کر سکتے ہیں whether the container is a navigation window اور اے فریم تو اگر ہم نیویگیشن سروس یوز کرتے ہیں ایک کلاس جو کہ ان دونوں کے ڈفرینسز کو ایبسٹریکٹ کر دیتی ہے تو فار ایگزامپل ہم this dot navigation service dot refresh کرتے ہیں تو کرنٹ پیج ری لوڈ ہو جائے گا اگر ایس ٹی ایم ایل ہے تو اپنے سورس سے دوبارہ ری لوڈ ہوگی ڈبلیو پی ایف ہے تو جو بھی اس کی لوڈنگ ہے وہ دوبارہ ہوگی اور وہ پیج ریفریش ہو جائے گا ہم this dot navigation service dot title اسے چینج کرتے ہیں تو ہماری نیویگیشن کنٹیننگ ونڈو کا ٹائٹل چینج ہو جائے گا اگر وہ نیویگیشن ونڈو ہے اور اس کے پاس ٹائٹل ہے تو وہ چینج ہو جائے گا پیج کے پاس اپنی بھی کچھ انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہیں like window height window width window title جو ڈائریکٹلی پیرنٹ کو افیکٹ کریں گی تو اگر میں ونڈو ہائٹ ونڈو ویٹ یا ونڈو ٹائٹل چینج کروں تو ایکچولی وہ نیویگیشن سروس ڈاٹ ٹائٹل وہ ڈائریکٹلی کنٹینر کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹائٹل چینج کرنے کے لیے مجھے نیویگیشن سروس کی ضرورت نہیں ہے but again for other reasons مجھے اگر کنٹینر چاہیے تو وہ دس ڈاٹ نیویگیشن سروس سے مجھے مل سکتا ہے یہ ساری چیزیں like window height width title ہونے کا فائدہ کیا ہے یہ پراپرٹیز ہیں یا جو پہلے بھی ڈسکس کی تو یہ پراپرٹیز ہیں زیمل میں سیٹ ہو سکتی ہیں تو پیج کی ڈسکرپشن کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہ پیج لوڈ ہو تو کنٹیننگ ونڈو کا ونڈو ٹائٹل یہ سیٹ ہو جائے نیویگیشن کیسے ہو سکتی ہے یہ کی چیز ہے مطلب ہم نیویگیشن ویج ونڈوز ڈسکس کر رہے ہیں پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی کہ کلاسز کیا ہیں ایک کنٹیننگ نیویگیشن ونڈو یا فریم اور کنٹینٹ کس میں آ رہا ہے پیجز میں اب کی ایشو ہے کہ نیویگیٹ ایکچولی کریں کیسے تو نیویگیٹ کرنے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ کہ ہم نیویگیٹ میتھڈ کال کریں دوسرا طریقہ ہائپر لنکس یوز کریں اور تیسرا طریقہ جرنل یوز کریں جرنل وہ ریکارڈ کیپنگ میکینزم ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کی ہسٹری مینٹین کرتا ہے ہم یہ تینوں طریقے ون بائی ون دیکھیں گے ایکسپلسٹلی نیویگیٹ کال کرنا ہائپر لنکس یوز کرنا اور جرنل یوز کرنا تو نیویگیشن کنٹینرز کے اندر ایک نیویگیٹ کا میتھڈ ہے نیویگیٹ کا میتھڈ ایک دوس کسی اس کا یعنی اسے ہم بتاتے ہیں کہ کس پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے اور وہ اس پیج پہ نیویگیٹ کرتا ہے تو فار ایگزامپل میرا اگر پیج ون لوڈیڈ ہے اور میں کسی پیج ون میں کسی جگہ سے this dot navigation service dot navigate call کرتا ہوں میں نے کہا تھا کنٹینر کو کوئی میسج دینے کے لیے نیویگیشن سروس یوز کرتے ہیں ویدر وہ نیویگیشن ونڈو ہے یا فریم ہے اس کا نیویگیٹ کی کال اس تک پہنچ جائے گی تو نیویگیٹ کرتا ہوں اور اسے پیج ٹو کہتا ہوں تو پیج ون کا یوزر انٹرفیس اسکرین سے ریموو ہو جائے گا اور پیج ٹو کا یوزر انٹرفیس اسکرین پہ اپیئر ہو جائے گا سیم ایریا میں کیسے کر سکتے ہیں یہ کرنے کے لیے ہم لیٹ سے ایک نیو پیج بنانا ہے photo page next page is equal to new photo page ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایک فوٹو کلک ہوئی ہے اور ہم نے اس کی ڈیٹیل شو کرنی ہے تو ہم نے ایک فوٹو پیج بنایا اور this dot navigation service dot navigate اور اس میں یہ نیو پیج کا آبجیکٹ پاس کر دیا جیسے ہم نے ونڈو کے ساتھ کیا تھا کہ ونڈو بھی ہم نیو کر کے بھی بنا سکتے ہیں یو آر آئی سے بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم یہاں پہ بھی پیج کا یو آر آئی بھی پاس کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں this dot navigation service dot navigate اور اسے new U R I pass کر دیں فوٹو پیج ڈاٹ زیمل اور یو آر آئی کا ریلیٹیو بتا دی یہ جو فوٹو پیج ڈاٹ زیمل ہے یہ ریکوائرڈ ہے کہ اس کا روٹ ایلیمنٹ پیج ہو یعنی ونڈو نہ ہو پیج ہو اگر ہم نے اس کے بجائے نیویگیٹ کرنا ہے کسی ایچ ٹی ایم ایل پہ تو ہم this dot navigation service dot navigate اور اسے یو آر آئی پاس کریں نیو یو آر آئی اور اس کے اندر سیدھا یو آر ایل لکھتے ہیں جو ہم اوپن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بجائے ہم ایکچولی نیویگیٹ میتھڈ کال کرنے کے بجائے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ this dot navigation service dot content set کر دیں نیکسٹ پیج یا this dot navigation service dot source set کر دیں اور اسے new U R I photo page dot XAML اور ریلیٹیو دے دیں اور یہ دو پراپرٹیز بھی کیوں ہیں نیویگیٹ میتھڈ کے علاوہ تاکہ اگر ہم اسے زیمل سے کسی کیس میں سیٹ کرنا چاہیں تو کر سکیں ادر وائز موسٹ کامن یہ ہے کہ ہم نیویگیٹ میتھڈ کال کریں تو یہ پہلا طریقہ تھا نیویگیٹ میتھڈ ایکسپلسٹلی کال کرنے کا نیویگیٹ میتھڈ نیویگیشن کنٹینر پہ ڈیفائنڈ ہے دیٹس وائی آپ کو دس ڈاٹ نیویگیشن سروس کرنا ہوگا اگر آپ پیج کے اندر سے کر رہے ہیں نارملی آپ نیویگیشن پیج کے اندر سے کریں گے کیونکہ آپ نے ایک یوزر انٹرفیس شو کیا ہوا ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب نیویگیٹ کر کے کہیں اور جانا چاہیے تو جب وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس ہینڈلر میں آپ this dot navigation service dot navigate کریں گے اور ادھر اسے ایک پیج کا انسٹانس پاس کر دیں گے اور زیمل یو آر آئی پاس کر دیں گے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے ہائپر لنک اور ہائپر لنک مور اور لیس اسی طرح کا ہے جیسے آپ کے پاس ایچ ٹی ایم ایل میں ہائپر لنک ہوتا ہے یعنی آپ ایچ ٹی ایم ایل میں ہائپر لنک میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹائٹل ہے اور یہ اس کا ٹارگیٹ ہے اسی طرح سے آپ یہاں پہ ٹارگیٹ کیا بتائیں گے ٹارگیٹ اب یہاں پہ آپ کے پاس کوئی زیمل فائل ہوگی جس کا روٹ ایلیمنٹ پیج ہے یعنی وہ نیویگیشن کنٹینر کے اندر کنٹین ہو سکتا ہے اور وہ ٹیکسٹ لکھا ہوا آ جائے گا انڈر لائنڈ ہوگا جس طرح سے ایچ ٹی ایم ایل کا ہائپر لنک انڈر لائنڈ ہوتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں فار ایگزامپل ہم نے ایک ٹیکسٹ بلاک بنایا اور ٹیکسٹ بلاک کے اندر ہم نے لکھا کلک اور اس کے اندر ہم نے یہ ہائپر لنک کا یو آئی ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا اس کے اندر ہم نے نیویگیٹ یو آر آئی میں فوٹو پیج ڈاٹ زیمل ڈال دیا دیٹ مینس کہ یہ جب کلک ہو تو یہ پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے ہائپر لنک کلوز کیا اور to view the photo text box close کیا یہ بھی کر سکتے تھے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ نیویگیٹ یو آر آئی دینے کے بجائے خود سے اس کا کلک ایونٹ کا ہینڈلر لکھیں یعنی یہ جو ہائپر لنک ہے اس کا navigate U R I use کرنے کے بجائے ہم اس کا کلک ہینڈلر لکھیں اور اس ہینڈلر میں نیویگیٹ خود سے کال کریں اور نیویگیٹ کال کر کے اگین ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں آف کورس ہم یہ کریں گے نہیں کیونکہ نیویگیٹ یو آر آئی موجود ہے ہم وہاں پہ زیمل دے سکتے ہیں وہ فائل لوڈ ہو جائے گی اگر ہم اسی طریقے سے ایچ ٹی ایم ایل سے ڈبلو پی ایف پہ آنا چاہیں یعنی ابھی تک ہم نے یہ ساری ایگزامپلس دیکھیں جس میں ہم ڈبلو پی ایف سے ڈبلو پی ایف یا ڈبلو پی ایف سے ایچ ٹی ایم ایل پہ جا سکتے ہیں یعنی ہم نیویگیٹ کا اگر میتھڈ کال کریں یا ہائپر لنک کا ٹارگیٹ دیں تو ہم ادھر یو آر ایل دے سکتے ہیں یا اپنی زیمل فائل دے سکتے ہیں ایس ٹی ایم ایل سے آنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیوں ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ ایس ٹی ایم ایل کے جو یو آر ایلس ہیں اس کے ایچ ریف میں وہ سب میں یو آر ایلس لکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی بلٹ ان طریقہ نہیں ہے یہ بتانے کا کہ ہم ڈبلو پی ایف کو لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے اگر ہم ایس ٹی ایم ایل سے ڈبلو پی ایف پہ نیویگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم کوئی ایک سینٹینل ویلیو رکھیں گے ایچ ریف میں مثلا ہم لکھ لیں گے A B C D F جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کبھی ایچ ریف ایف میں نارملی نہیں آئے گی اور پھر ہم ایونٹ ہوک کریں گے نیویگیٹنگ کا یعنی جب ہمیں نیویگیٹنگ کا ایونٹ آئے گا ابھی ہم سارے ایونٹس کی بات کریں گے جو نیویگیشن میں آتے ہیں اس میں ایک نیویگیٹنگ کا ایونٹ آتا ہے کہ ہم ادھر نیویگیٹ کرنے والے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اگر ہماری وہ سینٹینل ویلیو ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم خود سے نیویگیٹ کال کریں گے اور خود سے نیویگیٹ کال کر کے ہم ڈبلیو پی ایف کا پیج لوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ ڈسکس کر لیا کہ ڈبلیو پی ایف سے ڈبلیو پی ایف کیسے جائیں گے ایک پیج انسٹانس یا پیج زیمل کا یو آر ایل دیں گے ڈبلیو پی ایف سے ایچ ٹی ایم ایل پہ کیسے جائیں گے ایک normal web U R L دیں گے ایچ ٹی ایم ایل سے کیسے آئیں گے واپس اس کے لیے ہمیں ایک اسپیسیفک ہینڈلر لکھنا ہوگا جو ایک سینٹینل ویلیو کو لوک کرے اور پھر ہم واپس آ سکتے ہیں یا ہم بیک بٹن سے بھی آ سکتے ہیں جس کا جو ہمارا تھرڈ طریقہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے ہم اس میں ٹارگیٹ نیم یوز کر سکتے ہیں ٹارگیٹ نیم ہائپر لنک میں یوز کرنے کا ایک پراپرٹی ہے hyperlink U I element کی ہائپر لنک کنٹرول کی اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ لیٹ سے آپ کی ایک اپلیکیشن آپ کی ونڈو میں آپ نے دو فریمز رکھے ہوئے ہیں جو نیویگیشن بیسڈ ہیں یا تین رکھے ہوئے ہیں اور کسی پوائنٹ پہ کوئی ہائپر لنک ہے جو کلک ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں ایک فریم میں ایک ڈفرینٹ فریم میں کوئی چیز لوڈ ہو جائے تو آپ اس ہائپر لنک میں نیویگیٹ یو آر آئی اور ساتھ ٹارگیٹ فریم دے سکتے ہیں ٹارگیٹ نیم دے سکتے ہیں اس فریم کا تو اب آپ کا یہ جو مین ونڈو یا جو بھی آپ کی جہاں پہ کلک ہوا ہے وہاں پہ کوئی چینج نہیں آئے گی بلکہ ٹارگیٹ فریم کے اندر نیویگیشن ہوگی اس کے کے علاوہ آپ ہیش یوز کر کسی پیج میں کسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں اگر آپ H T M L pages کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہیش یوز کرنا ایک نارمل سنٹیکس ہے اگر آپ ڈبلو پی ایف کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہیش یوز کر کے کسی بھی نیمڈ ایلیمنٹ پہ سیدھا فوکس لے کے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کسی کوئی زیمل فائل لوڈ کر رہے ہیں اور اس کے آگے ہیش کر کے کسی خاص فیلڈ تک جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس فیلڈ کا نام دے دیں اور ہیش اس کا نام ڈال لیں اس کے نیویگیشن یو آر ایل میں تو کیا بنے گا فوٹو پیج ڈاٹ زیمل اور آگے ہیش کر کے کسی پرٹیکولر ایلیمنٹ کی آئی ڈی تھرڈ طریقہ ہے جرنل جرنل کیا ہے جرنل ایک ہسٹری ہے جس حساب سے آپ پیجز میں موو کر رہے ہیں یہ بیسیکلی دو سٹیکس ہیں انڈو اسٹیک اور ریڈو اسٹیک جب بھی آپ کوئی کوئی ایکشن ایکشن کرتے ہیں وہ جب بھی آپ پیج پیج ایک سے دوسرے پیج پہ جاتے ہیں کوئی بھی نیویگیشن ہوتی ہے تو آپ جس پیج سے جا رہے ہیں وہ پیج آپ کا انڈو ہسٹری میں ایڈ ہو جاتا ہے یعنی آپ پیج اے سے پیج بی پہ گئے تو پیج اے انڈو ہسٹری میں ایڈ ہو گیا جب آپ انڈو کرتے ہیں یعنی اب آپ بیک کرتے ہیں یوں کہہ لیں یعنی ایک بیک اسٹیک ہے ایک فارورڈ اسٹیک ہے جب آپ بیک کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ایک آپ کا پیج وہاں سے پاپ ہوگا انڈو اسٹیک سے اور ریڈو اسٹیک پہ آ جائے گا یا فارورڈ اسٹیک پہ آ جائے گا تو آپ کے بیک کرنے سے فارورڈ اسٹیک پہ ایک ایلیمنٹ آ جائے گا بیک کرتے جائیں ادھر اس بیک اسٹیک سے چیزیں فارورڈ اسٹیک پہ آتی جائیں گی فارورڈ کرتے جائیں تو فارورڈ اسٹیک سے چیزیں پاپ ہو کے بیک اسٹیک پہ آتی جائیں گی اگر کوئی اور نیویگیشن آپ کریں نیویگیٹ سے یا کسی ہائپر لنک پہ کلک کر کے تو آپ کا فارورڈ اسٹیک ایم ہو جائے گا اور جو بھی آپ نے لاسٹ نیویگیشن کی وہ ایلیمنٹ بیک اسٹیک یا انڈو اسٹیک پہ آ جائے گا یہ وہی بیہیویئر ہے جو آپ نارملی ایکسپلورر میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بیک کرتے ہیں تو آپ کے فارورڈ پاپولیٹ ہوتا جاتا ہے لیکن اگر آپ کوئی اور نیویگیشن کریں تو آپ کا فارورڈ اسٹیک ایم ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کے پاس دو اسٹیکس ہیں اور ان کے درمیان یہ جرنل آٹومیٹیکلی مینٹین ہو رہا ہے اگر آپ گو اور فارورڈ کے بٹنس آپ کی نیویگیشن ونڈو کے ٹاپ پہ رہنے دیتے ہیں وہ اسی طرح سے ایکٹ کریں گے اور ان دو اسٹیکس کے ساتھ آپ کی یہ نیویگیشن جرنل بیس نیویگیشن چلے گی یہ یاد رہے کہ جرنل بیس نیویگیشن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بیک کر کے فارورڈ کرتے ہیں تو یہ پیج کا سیم انسٹنس نہیں ہوتا جب بھی آپ فارورڈ کر کے سیم پیج پہ جاتے ہیں یا بیک کر کے سیم پیج پہ جاتے ہیں تو وہ ایک نیا انسٹنس کریٹ کرتا ہے وچ مینس کہ اگر آپ کے پیج کی کوئی انفارمیشن تھی کوئی اسٹیٹک انفارمیشن تھی تو وہ آپ کو کسی اور طرح maybe application window properties جو ایک پراپرٹیز کی ڈکشنری فیلڈ ہے اس میں یا کسی اور جگہ سیو رکھنی پڑے گی تاکہ ہم اس پیج پہ دوبارہ جائیں تو اس کی انفارمیشن اسی طرح پری پاپولیٹڈ ہو جرنل کے کیس میں آپ ایک فلیگ سیٹ کر سکتے ہیں کیپ الائف کا یہ keep alive general journal dot keep alive کی ایک اٹیچ پراپرٹی ہے اگر آپ وہ سیٹ کر دیں تو جرنل انٹری اپنی یعنی پیج کے اوریجنل انسٹنسز مینٹین کریں گے تو یعنی تھوڑا سا اس کا میموری اوور ہیڈ ہے لیکن پھر جب آپ بیک اور فارورڈ کریں گے تو آپ کو وہی ایگزسٹنگ انسٹنسز ملیں گے وزٹ کے کیس میں اس کی سینس بنتی ہے کیونکہ وزٹ میں نارملی آپ ہر پیج پہ انفارمیشن گیدر کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ واپس آئیں تو وہ انفارمیشن آلریڈی موجود ہو آپ کو سمپل لگے گا لیکن اگر آپ اس فلیگ کو نہیں سیٹ کرتے تو ہر بار نیا انسٹانس بن رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ نیویگیٹ کال کر رہے ہیں اور اسے یو یعنی photo page dot XAML U R I pass کر رہے ہیں تو وہ ایک ہمیشہ نیا انسٹانس بنائے گا اگر آپ خود پیج کا انسٹانس پاس کر رہے ہیں تو تو آپ کے کنٹرول میں ہے آپ نیا انسٹانس پاس کریں یا پرانا کہیں سیو رکھیں لیکن اگر یو آر آئی پاس کر رہے ہیں تو ہمیشہ ایک نیا انسٹانس بنے گا تو ایسے کیسز میں آپ نے انفارمیشن جو بھی پیج کی ہے وہ کہاں سیو کرنی ہے کیسے ریٹریو کرنی ہے یہ ایک چیز ہے جو نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس میں آپ کا ڈیزائن ایشو ہے آپ کو خود ہینڈل کرنا ہے فریم کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیک فارورڈ بٹنس شو ہوں یا نہ ہوں تو آپ اسے نیویگیشن یو آئی ویزیبلٹی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک پراپرٹی ہے اس کے تھرو نیویگیشن ونڈو کے اندر آپ کے پاس ہمیشہ جرنل موجود ہوتا ہے یہ اب ایک نیویگیشن ونڈو اور فریم کا آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں نیویگیشن ونڈو کے اندر ہمیشہ آپ کے پاس جرنل ہوگا لیکن فریم کے پاس جرنل ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ڈپینڈنگ آن اس جرنل اونرشپ پراپرٹی اگر جنرل اونرشپ کی ویلیو اونس جرنل ہے تو اس کے پاس جرنل ہوگا اور اگر اس کی ویلیو یوزز پیرنٹ جرنل ہے تو پھر جو بھی چینجز آ رہی ہیں وہ پیرنٹ اس کے کنٹینر میں جو پاسبلی ایک اور نیویگیشن ونڈو ہے یا فریم ہے اس کے پاس اس کی جرنل ہسٹری مینٹین ہو رہی ہے اور تھرڈ اس کی ویلیو آٹومیٹک ہے جس کا مطلب جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس یہ کسی کسی اور ونڈو یا فریم میں ہوسٹڈ ہے تو تو پیرنٹ کا جرنل یوز کرے اگر نہیں ہوسٹڈ تو اپنا جرنل یوز کرے یہ اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے تو یہ ساری ہمارے پاس تین طریقے ہم نے ڈسکس کیے جن طریقوں سے ہم نیویگیشن کر سکتے ہیں کیا طریقے ہیں نیویگیٹ کی ایکسپلسٹ کال ہائپر لنک اور تیسرا طریقہ ہم نے یہ ڈسکس کیا جرنل کا جس میں ہسٹری مینٹین ہو رہی ہے اور بیک فارورڈ کر سکتے ہیں جرنل کو ہم اپنے طور پہ ڈفرینٹ پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں مثلاً فار ایگزامپل آپ کی اپلیکیشن ہے جس میں بیک اور فارورڈ نہیں آپ یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کی جو انڈو ریڈو اسٹیکس ہیں اسے اپلیکیشن کے انڈو ریڈو کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اس میں نیویگیشن کنٹینر میں ایک ایڈ بیک انٹری ہے جس میں آپ خود سے ایک انٹری اس کے بیک اسٹیک میں ڈال سکتے ہیں اس کو بیسیکلی ایک کسٹم کنٹینٹ اسٹیٹ کی ایک ایبسٹریکٹ کلاس ہے جس کے اندر ایک ریپلے میتھڈ ہے جو ایبسٹریکٹ ہے اس سے آپ نے ڈیرائیوڈ اپنی کلاس بنانی ہے اور وہ کلاس کے آبجیکٹس ان اسٹیکس پہ اسٹور ہو سکتے ہیں تو اب آپ بیک اور فارورڈ کا مطلب خود ڈیفائن کر رہے ہیں اس میں ایک جنرل انٹری نیم بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کے انڈو ریڈو اسٹیک میں نیم بھی آتے جائیں گے یعنی آپ کے ہر بیک اور فارورڈ انٹری کا نیم سیٹ ہوتا جائے گا ڈراپ ڈاؤن کریں گے بیک کو تو وہ سارے نیمس آ رہے ہوں گے اور یہ جو فوٹو گیلری اپلیکیشن ہے اس سے انڈویبل امیج روٹیشن کے لیے اس ایگزامپل میں یہ یوز ہو رہی ہے تو اس میں ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ کسٹم اسٹیٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک روٹیٹ اسٹیٹ بنائی ہے جو کسٹم کنٹینٹ اسٹیٹ سے ڈیرائیوڈ ہے اور اس کے اندر روٹیشن یاد رکھیے کہ کتنی روٹیشن یعنی روٹیشن اماؤنٹ آف ڈگریز یاد رکھیے اور کس ایلیمنٹ پہ ہے وہ ایلیمنٹ یاد رکھا ہے یہ دونوں چیزیں اسے کنسٹرکٹر میں دیں جنرل انٹری نیم کو اوور رائٹ کیا اور اوور رائٹ کر کے ہم نے کہا روٹیٹ دس مینی ڈگریز تو اب ہمارے انڈو میں جو ڈراپ ڈاؤن میں لکھا ہوا ہو رہا ہوگا انڈو لائک ففٹین ڈگریز یا روٹیشن روٹیٹ ففٹین ڈگریز اسے ہم انڈو کریں گے یا ریڈو کریں گے تو ہمیں ایگزیکٹلی exactly پتہ ہے ہم کس انڈویبل آپریشن کی بات کر رہے ہیں ریپلے ریپلے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس ایلیمنٹ کا لے آؤٹ ٹرانسفارم سیٹ کرنا ہوگا نیو روٹیٹ ٹرانسفارم جتنی بھی روٹیشن ہے تو یہ ہم نے تین طریقے دیکھے again navigate hyperlink journal اور جرنل کا سیکنڈری یوز دیکھا کہ اسے ہم کسٹم انڈو ریڈو کے لیے یوز کر سکتے ہیں نیویگیشن کے پروسیس میں کیا ایونٹس آ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم جو ہم کام کرنا چاہیں اس کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ اس کام کے لیے کیا ایونٹ ہک کرنا چاہیے اور اس میں دو سینیریوز ہیں ایک تو سینیریو فرسٹ پیج لوڈ ہونے کا ہے اور ایک سینیریو ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرنے کا ہے تو ان دونوں سینیریوز میں جو ایونٹس آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جب فرسٹ ٹائم پیج لوڈ ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ ایونٹس دو طرح سے شوڈ ہیں ایک نیویگیشن کنٹینر کے ایونٹس ہیں اور ایک پیج کے ایونٹس ہیں اور یہاں پہ فرسٹ پیج ہے جو لوڈ ہونے لگا ہے تو کنٹینر پہ آپ کے پاس سب سے پہلے انیشلائزڈ اور پھر نیویگیٹنگ اور پھر نیویگیشن پروگرس کے ایونٹ آتے رہیں گے اور پھر ایونچولی لوڈنگ کا ایونٹ آتا ہے اور لوڈنگ کے ایونٹ کے بعد آپ کا پیج کا ایکچولی انیشلائزڈ کال ہوگا یعنی اس کا انیشلائزڈ ایونٹ انیشلائزڈ کے بعد جب انیشلائز پیج پورا ہو جائے گا تو نیویگیٹڈ کا ایونٹ آئے گا اور نیویگیٹڈ کے ایونٹ کے بعد ایونچولی لوڈ کمپلیٹیڈ کا ایونٹ آئے گا جس کے بعد پیج کا لوڈیڈ ایونٹ آئے گا تو پیج کے اپنے دو ہی انٹرسٹنگ ایونٹس ہیں انیشلائزڈ اور لوڈیڈ جبکہ باقی سارے نیویگیشن کنٹینر کی اسٹیٹس ہیں جیسے جیسے وہ پروگرس کر رہے لوڈنگ میں جب ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرتے ہیں تو کیا ایونٹس آتے ہیں اس کیس میں نیویگیٹنگ اور اس کے بعد یعنی انیشلائز کا ایونٹ اس بار نہیں آئے گا کیونکہ یہ آلریڈی انیشلائزڈ ہے نیویگیٹنگ اور نیویگیشن پروگرس سیم جس طریقے سے فرسٹ ٹائم آ رہے تھے لوڈنگ اسی طرح سے اور سیکنڈ پیج کا انیشلائزڈ ایونٹ آئے گا یعنی سیکنڈ پیج انیشلائز ہوگا اور پھر اس کا انیشلائزڈ ایونٹ آئے گا اور اس کے بعد فرسٹ پیج ان لوڈ ہوگا اور پھر اس کا ان لوڈیڈ ایونٹ آئے گا اور اس کے بعد جب سیکنڈ پیج انیشلائز ہو گیا اور فرسٹ پیج ان لوڈ ہو گیا ہے تو اس کے بعد navigation container navigated event fire کرے گا اور اس کے بعد اس کا لوڈ کمپلیٹیڈ ایونٹ فائر ہوگا اور پھر سیکنڈ پیج کا لوڈیڈ ایونٹ فائر ہوگا تو فرسٹ پیج جو آلریڈی اسکرین پہ تھا اس کا انلوڈیڈ ایونٹ فائر ہوا سیکنڈ پیج کا انیشلائزڈ اور ایونچولی انلوڈیڈ فائر ہوا اور باقی سارے ایونٹس اس کے کنٹینر کی اسٹیٹس ہیں ایک اس میں نیویگیشن اسٹاپ کا ایونٹ بھی آ سکتا ہے اور وہ کب آتا ہے جب نیویگیشن کینسل ہو جائے یا کوئی ایکسیپشن آ جائے تو ایک نیویگیشن اسٹاپ کا ایونٹ بھی ہے جو outside the normal flow ہے اس لیے اس ڈائگرام میں نہیں تھا یہ لوڈ کمپلیٹڈ کی جگہ آئے گا اگر کوئی ایرر آ جائے گا یہ سارے ایونٹس نیویگیشن کنٹینر کے اور پیجز کے یہ سارے اپلیکیشن میں بھی ڈیفائنڈ ہیں اپلیکیشن میں ڈیفائنڈ ہیں وچ مینس آپ انہیں اپلیکیشن میں ہینڈل کر سکتے ہیں مثلاً آپ نیویگیٹڈ کا ایونٹ اپلیکیشن میں ہینڈل کریں تو آپ کو کسی بھی نیویگیشن کنٹینر میں کوئی بھی نیویگیشن جب ہوگی آپ کو نیویگیٹڈ کا ایونٹ اپلیکیشن لیول پہ آ جائے گا یاد رہے یہ ایونٹس راؤٹیڈ ایونٹس ہیں یہ یو آئی ٹری میں ببل کرتے ہیں اور یو آئی ٹری کے علاوہ یہ اپلیکیشن میں ڈیفائن اور اپلیکیشن لیول پہ بھی فائر ہوتے ہیں which means any navigation window in the application ایک اور چیز انٹرسٹنگ اس سے ریلیٹڈ یاد ہے کہ یہ جو ایونٹس ہیں یہ H T M L to H T M L navigation پہ فائر نہیں ہوں گے یہ W P F to W P F پہ فائر ہوں گے W P F to H T M L اور H T M L to W P F پہ بھی فائر ہوں گے بٹ اگر آپ H T M L to H T M L which means آپ نے ایچ ٹی ایم ایل کھولی ہوئی ہے آپ کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں ایک اور H T M L page کھلتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کے کوئی ایونٹ نہیں آئے گا یہ نیویگیٹڈ ایونٹ نہیں آئے گا بیسیکلی ایک ویب کنٹرول یوز ہو رہا ہے اور اس کے اندر نیویگیشنز ہو رہی ہیں تو یہ آپ تک نہیں پہنچیں گی اسی طرح سے یہ انٹریز ایونٹ جرنل میں بھی نہیں جائیں گی یعنی آپ H T M L page پہ گئے یہ انٹری آئے گی but H T M L page کے اندر آپ نیویگیٹ کرتے رہے یہ انٹریز آپ کے پاس جرنل میں نہیں آئیں گی تو یہ تو ہماری ڈسکشن نیویگیٹ کرنے کی کمپلیٹ ہو گئی کہ ہم ہم نے اب تک دو ٹاپکس ڈسکس کیے پہلی ہم نے اسٹرکچر کیسے کریں نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن کو جس میں ہم نے پیج فریم نیویگیشن ونڈو تین چیزیں ڈسکس کی اس کے بعد ہم نے کہا نیویگیٹ کیسے کریں اس میں ہم نے navigate method hyperlink journal تین میتھڈ ڈسکس کیے اب ہم بات کرنے لگیں کہ نیویگیٹ کرتے ہوئے پیج کو ڈیٹا کیسے پاس کریں اور نیویگیٹ کر کے اگر کسی پیج سے واپس ڈیٹا لینا ہے تو کیسے کریں تو نیویگیٹ کسی پیج کو اگر ہم کرنے لگیں اور اسے ہم ڈیٹا پاس کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس پہلا طریقہ ہے کہ یہ جو نیویگیٹ کی میتھڈ کال ہے اس کا اس کے اوور لوڈس ہیں یعنی دو اوور لوڈس تو ہم دیکھ چکے ہیں ایک جو پیج کا انسٹنس لیتا ہے اور ایک جو یو آر آئی لیتا ہے جس میں لائک ہم نے photo app dot XAML pass کیا تھا ان دونوں اوور لوڈس کے ساتھ دو اور اور اوور لوڈس ہیں جو ایک سیکنڈ آرگومنٹ لیتے ہیں آبجیکٹ ٹائپ کا جس میں آپ کچھ بھی آرگومنٹ پاس کر سکتے ہیں اسے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک فوٹو آئی ڈی پاس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فوٹو پیج کھول رہے ہیں اور اس فوٹو پیج کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سی فوٹو کو ڈیٹیل شو کرو کون سی فوٹو کی ڈیٹیل شو کرو وہ فوٹو آئی ڈی لیٹ سے ہمارے پاس کہیں سے بھی آئی ہے اور وہ ہم پاس کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسے ایز سیکنڈ آرگومنٹ پاس کر سکتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی آبجیکٹ میں اپ کاسٹ ہو جائے گا پہلے ہم نے اسے ایکسپلسڈ پیج انسٹانس کے پاس ساتھ پاس کر کے دکھایا ہے پھر ہم نے اسے یو آر آئی کے ساتھ پاس کر کے دکھایا ہے دونوں طریقے سے یہ سیکنڈ آرگومنٹ ورک کرتا ہے یہ آرگومنٹ آگے جا کے ہم یوز کیسے کر سکتے ہیں یعنی ہم نے نیویگیٹ کی کال میں یہ آرگومنٹ پاس تو کر دیا بٹ اب جو ٹارگیٹ پیج ہے اس پیج پہ اس آرگومنٹ کو ریٹریو کیسے کریں گے اس کے لیے ہمیں لوڈ کمپلیٹیڈ کا ایونٹ ہک کرنا ہوگا یعنی پیج کا لوڈ کمپلیٹیڈ ایونٹ جو لوڈ کمپلیٹیڈ ایونٹ آپ کا نیویگیشن کنٹینر پہ ڈیفائنڈ ہے وہ کیسے کریں گے this dot navigation service dot load completed plus equal new load completed event handler اور کنٹینر لوڈ کمپلیٹیڈ اور اس ہینڈلر کے اندر ہم یہ جو ایکسٹرا آرگومنٹس ہیں ای ڈاٹ ایکسٹرا ڈیٹا اگر یہ نان نل ہے تو ہم اپنا لوڈ فوٹو کا کال کر لیں اور اس میں ای ڈاٹ ایکسٹرا ڈیٹا کو انٹ میں کاسٹ کر لیں یہ وہی ایکسٹرا ڈیٹا میں فوٹو آئی ڈی ہوگی جو ہم نے سیکنڈ آرگومنٹ میں پاس کی تھی تو یہ پہلا طریقہ ہے پہلا طریقہ کیا ہے کہ نیویگیٹ کے میتھڈ کے ایکسٹرا آرگومنٹ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بجائے نیویگیٹ کے میتھڈ کا ایکسٹرا آرگومنٹ یوز کرنے کے ہم جو یہ فوٹو کا پیج کا انسٹنس کریٹ کریں یعنی ہم یو آر آئی والا میتھڈ نہ یوز کریں اور خود سے انسٹنس کریٹ کریں اور اس کنسٹرکٹر میں ایکسٹرا آرگومنٹس دے دیں اس میتھڈ کا فائدہ کیا ہے ایک تو ہمیں کوئی ایونٹ نہیں کرنا ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ اسٹرانگلی ٹائپڈ انفارمیشن دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے آبجیکٹ میں چیز پاس کی تو کچھ بھی پاس کر دیں گے وہ آبجیکٹ میں کاسٹ ہو جائے گا اور آگے جا کے جب ہمیں اس ویلیو کو ریٹریو کرنا تھا تو ہمیں ایکسپلسٹلی اسے اینٹ میں کاسٹ کرنا پڑا تو یہ ٹائپ سیف نہیں ہے لیٹ سے میں غلطی سے کوئی اسٹرنگ بھیج دوں اور وہاں پہ اسے انٹ میں کاسٹ کر دوں تو یہ رن ٹائم پہ ایکسیپشن آئے گی تو اس سے زیادہ اسٹرانگلی ٹائپ طریقے سے کرنے کے لیے ہم کیسے کر سکتے ہیں اور اس سیکنڈ آرگومنٹس کو یوز کرنے کے بجائے ایک آلٹرنیٹ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ جو photo page next page is equal to new photo page اور اسے کنسٹرکٹر میں آئی ڈی پاس کر دیں اور اس کے بعد this dot navigation service dot navigate اور اس کا نیکسٹ پیج والا جو اوور لوڈ ہے جس میں سے پیج کا انسٹنس لیتا ہے وہ یوز کریں اور کنسٹرکٹر ڈیفائن کریں جو یہ آئی ڈی لیتا ہے اور اس کے بعد ہم اس آئی ڈی کو لوڈ فوٹو میں یا جہاں بھی ہم نے سے آئی ڈی کو سیو کرنا ہے یوز کر سکتے ہیں اور بعد میں لوڈ کر لیں ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپلیکیشن کی پراپرٹیز والی ڈکشنری یوز کریں ہم نے اس ڈکشنری کی بات کی تھی کہ یہ ڈکشنری ونڈوز کے درمیان ڈیٹا پاس کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہے یہ اس کی کنکریٹ اگزامپل ہے اپلیکیشن ڈاٹ پراپرٹیز اور اس کے اندر ہم کسی بھی چیز سے اسے انڈیکس کر سکتے ہیں ہم اسے string photo I D string سے انڈیکس کر کیا ہے اور اس میں ویلیو ٹین اسٹور کر دی this dot navigation service dot navigate اس میں کچھ نیا نہیں ہوا ادھر ہم یو آر آئی سے کر لیں یا پیج انسٹانس پیج کا انسٹانس کریٹ کر کے کر لیں دونوں طرح سے یہ کام کرے گا جس پوائنٹ پہ ہمیں پیج کے اندر یہ ویلیو چاہیے وہاں پہ کیا کریں گے if application dot properties photo I D is not equal to null means کسی نے یہ ویلیو اسٹور کی ہے آلریڈی تو پھر ہمیں application dot properties photo I D یہ جو آبجیکٹ ہوگا اسے ایکسپلسٹلی کاسٹ کریں انٹو انٹیجر اور اسے یوز کر لیں تو یہ ہمارے پاس طریقے ہیں ایپلیکیش پیج کو ڈیٹا پاس کرنے کے یعنی میں ایک پیج پہ ہوں اور میں نے ایک اور پیج پہ نیویگیٹ کرنا ہے اسے میں ڈیٹا کیسے پاس کر سکتا ہوں نیویگیٹ کے سیکنڈ آرگومنٹ سے اس کے کنسٹرکٹر سے اور اس کا انسٹانس خود بنا کے اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے جس کی ایگزامپل کے اپلیکیشن کا پراپرٹیز جو اس کی ڈکشنری ہے وہ یوز کریں دو طریقے ہم نے دیکھے جو ٹائپ سیف نہیں ہیں اگر ہم کنسٹرکٹر یوز کرتے ہیں وہ ٹائپ سیف ہے لیکن آپ کو اپلیکیشن کے حساب سے اور کوڈ کے حساب سے دیکھنا ہوگا کہ کون سا طریقہ سوٹ کرتا ہے تینوں میتھڈس ورک کرتے ہیں اب جس وقت آپ نیویگیٹ کر رہے ہیں لیٹ سے آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کرتے ہیں اور اس پیج پہ آپ نے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دی اور لیٹ سے اوکے پریس کیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم واپس پچھلے پیج پہ آئیں اور اس پہ کچھ انفارمیشن پاپولیٹیڈ ہو یعنی ایک تو سینس ہوتی ہے نا وزٹ کی جہاں پہ ہم page to page data accumulate کرتے ہیں اینڈ پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں ایک اور بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک پیج پہ کام کر رہے ہیں آپ نے کچھ بٹن پریس کیا جس سے کچھ ڈیٹیل انفارمیشن آئی وہ آپ نے فل کی اوکے کیا تو اب آپ واپس پہلے پیج پہ آئے جس میں اس نیکسٹ پیج سے کچھ سمری انفارمیشن آ گئی تو یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں sort of returning data from page to a previous page یعنی ہم آگے گئے اور پھر واپس آئے اور اب اگلے پیج سے کچھ ڈیٹا لے کے آئے ایک تو تھا کہ جس پیج پہ نیویگیٹ کر رہے ہیں اسے کچھ ڈیٹا دیا اور ایک بیک نیو ڈیٹا لے کے آنا ایک طریقہ تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اس سے ہم نیکسٹ پیج پہ گئے اور پچھلے دونوں پیجز کا ڈیٹا ایکومولیٹ کر کے اس پہلے پیج کو as a new instance invoke navigate کر دیا یعنی اگر میں پیج اے سے پیج بی پہ گیا ہوں اور بی سے میں نے اے کو ڈیٹا دینا ہے تو بی سے میں دوبارہ کال کروں نیویگیٹ اور اے پہ جاؤں اور اسے یہ نیا ڈیٹا اور اس کا اوریجنل ڈیٹا سب کچھ آگے پاس کرو یہ ورک کر جائے گا اس میں صرف مسئلہ کیا آئے گا کہ آپ کی جو جرنل ہے وہ میس اپ ہو گیا یعنی آپ کا یوزر جو ہے اسے یہ اپیئر ہو رہا ہوگا کہ آپ کا پیج اے ہے اور پھر بی ہے اور پھر آپ ایک پہ آئے ہیں تو وہ بیک دبائے گا تو وہ بی پہ آ جائے گا یعنی آپ لاجیکلی اسے شو کرنا چاہتے تھے کہ ہم بیک آئے ہیں لیکن آپ کے جرنل میں ایسے شو ہو ہے جسے آپ مزید فارورڈ گئے ہیں تو آپ نے جب بیک آنا ہے تو آپ اسے بیک کی طرح ہی رہنے دیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اپلیکیشن کی پراپرٹیز والا ڈیٹا بیس ہے جو پراپرٹیز والی ڈکشنری ہے اس کے تھرو ڈیٹا واپس دے سکتے ہیں لیکن ایکچولی آپ کے پاس یعنی اگر اگر ہم اس کو ڈائگرامیٹیکلی دیکھیں تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک مین پیج سے نیویگیٹ کر رہے ہیں لیٹ سے ایک سیٹنگس پیج پہ اور اس سیٹنگس پیج سے مین پیج پہ واپس آ رہے ہیں تو ہم نیویگیٹ اینڈ پاس ڈیٹا کر رہے ہیں مین پیج پہ یہ وہ ایگزامپل ہے جو میں ابھی آپ کو ڈسکرائب کر رہا تھا یا ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم آئیڈیلی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نیویگیٹ کریں سیٹنگس پیج پہ اور وہاں سے ڈیٹا ریٹرن کریں مین پیج پہ تو اس میں سے جو فرسٹ میتھڈ ہے وہ آکورڈ ہے وہ آکورڈ کیوں ہے آپ کی جرنل انٹریز میسپ ہو جائیں گی آپ کا بیک فارورڈ میسپ ہو جائے گا اور جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس میں آپ کو probably properties properties dictionary use کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں وہ ایکچولی بیک آئے یا آپ ایک اسپیشل فیچر یوز کر سکتے ہیں پیج فنکشن کا پیج فنکشن کا نام پیج فنکشن کیوں ہے کیونکہ یہ ایک پیج ہے جو ایک فنکشن کی طرح جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو تھوڑا سا مسلیڈنگ نام ہے لیکن پیج فنکشن اسے کہتے ہیں پیج فنکشن جسٹ ایک نارمل پیج کی طرح ہے ادر دین دیٹ کہ اس میں اسپیشل میکینزم ہے فار ریٹرننگ ڈیٹا تو پیج فنکشن یہ جو ہم نے ابھی دو ڈائگرامس دیکھیں اس میں سے سیکنڈ والی ڈائگرام ہمیں اچیو کرنے دے گا اور ہمیں ایک کلین ریٹرن پاتھ دے گا ڈیٹا واپس دینے کا اور اسٹرانگلی ٹائپ ڈیٹا پاس کرنے کا پیج فنکشن ایک جینرک کلاس ہے یعنی ڈبلو پی ایف میں جو پیج فنکشن ہے وہ ایک ٹیمپلیٹ اس میں ایک آرگومنٹ لیتے ایک سنگل آرگومنٹ لیتے اور وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے جس ٹائپ کا وہ آرگومنٹ ہوگا وہ بیسیکلی اس پیج کی ریٹرن ٹائپ ہے ہم ایک سمپل اگزامپل لیں گے جس میں وہ ایک اسٹرنگ ہوگا بٹ ایکچولی یہ کوئی بھی آپ کی نارمل کلاس ہو سکتی ہے جس میں آپ کی فل لیٹ سے آپ کی سیٹنگس کلاس ہو سکتی ہے جس میں ہر سیٹنگس کی علیحدہ فیلڈ ہو اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس اگزامپل میں ہم نے ایک پیج فنکشن بنایا ہے انسٹیڈ آف اے پیج یعنی جس طرح سے ایک پیج میں ایک پورا انٹرفیس بنایا تھا اس میں چینج کر کے ہم نے صرف پیج کو پیج فنکشن کر دیا ہے پیج فنکشن کرنے کی وجہ سے ہمیں اس میں یہ ٹائپ آرگومنٹس ایڈ کرنا پڑا اور ٹائپ آرگومنٹس کیوں ایڈ کرنا پڑا کیونکہ پیج فنکشن ایک جینرک کلاس ہے اور اس کا ایک ٹیمپلیٹ آرگومنٹ ہے تو ہم یہ بتا رہے ہیں وہ ٹیمپلیٹ آرگومنٹ ایک اسٹرنگ ہے اور یہی ٹیمپلیٹ آرگومنٹ یہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس کی ریٹرن ٹائپ بھی ایک اسٹرنگ ہے باقی ساری اس کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی exactly ایک نارمل پیج کی طرح ہے تو یہ ہم جس طرح نارمل ایک پیج ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ایک پیج فنکشن ڈکلیئر کر دیا اسی طرح اس کے اندر یوزر انٹرفیس دے دیا صرف اس میں چینج کیا آئی کہ ٹائپ آرگومینٹس میں ہم نے ایک چیز ایڈ کی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائپ آرگومینٹس میں ایکچولی ہم کچھ ریٹرن یعنی ایک اسٹرنگ ہم نے ڈکلیئر کیا کہ ہم ریٹرن کر سکتے ہیں اب وہ اسٹرنگ ہم ریٹرن کیسے کریں گے اور پھر جس پیج میں ہم واپس آئیں گے وہاں پہ ریٹریو کیسے کریں گے تو اگر ہم یہ جس ٹائم پہ پیج فنکشن جو پیج ایک فنکشن کی طرح بہیو کر رہا ہے اس پہ نیویگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا ایک انسٹنس بنانا ہوگا اور یہ نیو پیج فنکشن اسٹرنگ کر کے ہم نے انسٹانس بنایا یہ اسٹرنگ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ایک ٹیمپلیٹ ایک جینرک کلاس ہے اسے ایک ٹیمپلیٹ آرگومنٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے this dot navigation service dot navigate کیا نیکسٹ پیج پہ یہ پیج سے ڈرائیو کرتا ہے یعنی پیج فنکشن پیج سے ڈرائیو کلاس ہے تو یہ acts just like a page بالکل جو پیج پہ چیزیں ایکٹ کرتی ہیں وہی پیج فنکشن پہ کرتی ہیں دیٹس وائی ہم اس پہ نارملی نیویگیٹ کال سے نیویگیٹ کر گئے ویلیو کیسے ریٹرن کریں گے نیکسٹ پیج ڈاٹ ریٹرن اور یہ وہ ہمارے پاس پیج فنکشن کا ریٹرن ایونٹ ہے اور اسے ہم ہک کریں گے یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیج کریٹ کیا ہے اور اسے نیویگیٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اس میں ریٹرن ویلیو آئے ہمیں ملے تو ہم نے اس کے لیے یہ ریٹرن ایونٹ ہک کیا ہے next page dot return plus equal new return event handler return event handler کی جو ٹائپ ہے وہ ہم نے دی ہے اور اسٹرنگ اگین یہ وہ سیم اسٹرنگ ہے جو ٹیمپلیٹ ہم نے اوپر اسپیسیفائی کیا تھا اس کے ہینڈلر کے اندر ہمیں یہ string return value e dot result مل جائے گی یہ جو پیج فنکشن ہے یہ ایکچولی یہ ریٹرن ویلیو دے گا کیسے یعنی ریٹرن کیسے کرے گا یہ آن ریٹرن کا میتھڈ کال کر کے جس کے اندر new return event arguments pass کر سکتا ہے اور اگین یہ بھی جینرک ہے اسے وہ اسپیسیفائی کرے گا کہ یہ اسٹرنگ ہے اور وچ مینس اس کا کنسٹرکٹر کا آرگومنٹ اسٹرنگ لے گا اور دی ڈیٹا پاس کیا تو یہ ہمارے پاس تین کنیکٹنگ پیسز ہیں ایک آن ریٹرن ہے جس کے اندر جو بھی ہم ایک جنرک ٹائپ ڈیفائن ہے اس ٹائپ کا new return event arguments pass کر کے وہاں سے ڈیٹا ہم پاس کرتے ہیں تو آن ریٹرن کی کال وہ ڈیٹا دیتی ہے جو پچھلے پچھلے پیج کے پاس آنا ہے اور پچھلا پیج کو یہ ڈیٹا کیسے ملتا ہے جو نیکسٹ پیج یہ ڈیٹا اپنے پاس اسٹور کرنے کے بعد ریٹرن ایونٹ فائر کرتا ہے یعنی آن ریٹرن ریٹرن کے اندر سے ایونٹ فائر ہوگا اور ہم نے جو فرسٹ پیج ہے اس نے پہلے سے سیکنڈ پیج کا ریٹرن ایونٹ ہک کیا ہوا ہے تو پیج اے ہے اور پیج بی ہے پیج بی ایک پیج فنکشن ہے پیج بی کا ایک ریٹرن ایونٹ ہے جو پیج اے نے ہک کر لیا ہے پیج بی اپنا آن ریٹرن کال کرتا ہے اور اس میں ڈیٹا دیتا ہے وہ ڈیٹا پیج اے کو اس ہوکڈ ایونٹ کے ہینڈلر میں مل جاتا ہے that's how page functions work تو یہ ساری ڈسکشن تھی نیویگیشن ونڈوز کی اور نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس کی اگر میں اسے ڈیوائڈ کروں فور پارٹس میں تو ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی ہم نے جو کلاسز انوالوڈ ہیں وہ ڈسکس کی پیج جو ڈیٹا ہوسٹ کرتا ہے جو ایکچوئل انٹرفیس ہوسٹ کرتا ہے اور نیویگیشن ونڈو یا فریم جو پیجز ہوسٹ کرتے ہیں اور نیویگیشن سپورٹ کرتے ہیں سیکنڈ ڈسکشن ہم نے کی کہ نیویگیشن ایکچولی کیسے کرتے ہیں نیویگیٹ کی کال سے ہائپر لنک سے اور جرنل سے اور جرنل کے سیکنڈری یوزز بھی ہم نے ڈسکس کیے تھرڈ ڈسکشن ہم نے یہ کی کہ ایک پیج فالوئنگ پیج کو ڈیٹا کیسے پاس کرے ادھر نیویگیٹ کے ایکسٹرا آرگومنٹ سے کنسٹرکٹر سے یا پراپرٹیز کی ڈکشنری سے فورتھ ہم نے لاسٹ ڈسکشن یہ کی کہ کسی پیج کو اگر ہم نے سیٹنگ سے کسی چیز کے لیے اوپن کرنا ہے اور اس سے ڈیٹا واپس لینا ہے returning data from next page to previous page وہ کیسے کریں ایک تو ہم نے کروڈ میتھڈ دیکھا کہ اسے as a next page treat کریں اور ڈیٹا ایکومولیٹ کر کے پاس آن کریں جو اچھا سولوشن نہیں تھا اور ایکچولی واپس کرنے کے لیے ادھر ہم پراپرٹیز ڈکشنری یوز کریں یا ایک بہت ہی نیٹ طریقہ پیج فنکشن کا ہم نے ڈسکس کیا جس کے تھرو ہم کسی بھی fully strongly type data next page سے واپس پریویس پیج کو دے سکتے ہیں نیکسٹ ٹائم ہم کچھ اور اپلیکیشن اسٹرکچرنگ کو ڈسکس کریں گے پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنس اور ویب بیسڈ زیمل اپلیکیشنس کس طرح سے ہم اسٹرکچر کر سکتے ہیں اور اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ